الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد استہزئ برسول من قبلک فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکا قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل وصدوا عن ومن بلزینلزین کفرو فما له من انصبیت لهم عذاب لہمابل فلحیات دنیا والعذاب الآخرت اشق وما لهم من من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها حقل دا دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم ولقد استهزئ برسل من قبلك اور البتہ تحقیق اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کی بھی استحضاء کی گئی تھی جیسے یہ لوگ آپ کی کر رہے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر ہم نے اس وقت کافروں کو مہلت دی یعنی ان کو پکڑنے میں تاخیر کی سما خستہ ہوں پھر کچھ عرصے بعد ان کافروں کو پکڑ لیا یعنی ان پر عذاب نازل کیا فقی فقان عقاب پھر کیسی ہوئی ان کی پکڑ اور ان کی سزا جو دیکھی سب نے افامن ہو قائم امن علاک النفس ام کا سبق کیا بھلا وہ ذات جو ہر نفس کے کیے کے اوپر نگران ہے یعنی اللہ رب العزت ہر کسی کو دیکھ رہا ہے وجہ اللہ شرکا اور ان مشرقین نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں فرما دیجئے سمبوہم ان اپنے مبودہ نے کی اوصاف اور صاف خوبیاں تو بیان کرو ام تو نب بے او نو بے کیا تم اللہ کو وہ چیزیں بتانا چاہتے ہو جو اللہ کو زمین میں معلوم نہیں ہیں یعنی اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے شرکا ہیں زمین میں اور تم بتا رہے ہو ام بظاہر من القوم یا یہ کہ جو تم مبودہ نے باطلہ کو پکارتے ہو یہ سطحی ست ہی بات ہے بل زین للذین کفر و مکرحم بلکہ مزین کر دیا جاتا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر یعنی ان کے اعمال وسدو انس اور سیدھے راستے سے پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے لوم عذاب فی الحیات دنیا و الآخرت شق ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے وما لهم من من مواق اور نہیں ہے اللہ سے کوئی ان کو بچانے والا مثل الجنت التی وعد المتقون مثال اس جنت کی جس کا پرہیزگار ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تجری من تحت حل انہار اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اکلوہا دائم و ذلوہا وہاں کے پھلوں کا نظام دائمی ہے اور وہاں کے درختوں کا سایہ بھی دائمی ہے دل کا اقب الزین تقو یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی وہ اکبل کافرین انار اور انجام کافروں کا جہنم ہے والذین ہم الکتاب یفرحون بما انزل ذل علیہ ومن من بمین قرباز اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کے اوپر جو نئی وئی نازل ہوتی ہے اس پر بھی خوش ہوتے ہیں اور کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جو قرآن مجید کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں فرما دیجئے ان نما عمر تو ان آبود ولا علیہ عشر کبھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے وہ قزالکان ضلع و حکمن عربیہ ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے ولین اتباط احوا اہم بادما جا کمن نبی اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہش کی پیروی کی جن کو مشرق کہا گیا آپ کو علم وہی جو دیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی دوست ہوگا اور نہ اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی معجزات سے متعلق کہ مختلف طرح کے معجزوں کا مطالبہ کیا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے کئی معجزات دکھائے لیکن ایمان انہوں نے نہیں لایا جنہوں نے ایمان لایا وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واض و نصیحت اور عبرت کی باتیں سن کر لوگوں نے ایمان لایا ہے رہی بات کہ کثرت کی کثرت تعداد کی ایمان نہ لانے والوں کی تھی اور ہمیشہ رہی ہے تو اس میں کچھ تو ایسے کافر ہیں جو خاموش رہتے ہیں اپنی حالت پہ رہتے ہیں لیکن ایک تعداد کفار کی ایسی بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت بھی دیتے تھے جیسے جسمانی اذیت دیتے تھے کہ لڑائیوں میں مقابلے میں آئے اور خصوصاً جو غزب عہد ہوا اس میں ان کا پکا پروگرام تھا پورا عہد کر کے آئے تھے آپس میں الف نامے لے کے آئے تھے کہ اس مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بالکل ختم کریں گے یہی وجہ ہے وہ بار بار حملے کرتے رہے جسی اسی غذبے میں آپ کے دانت مبارک جو شہید ہوئے وہ جو آگے سے کھول رکھی گئی تھی وہ جو تاروں کی ہوتی ہے اس کے اوپر بار بار وہ پتھر مارتے رہے وہ تار اندر گھس گئی تھی وہ جو سامنے نہیں پتھر سے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں وہ تار اندر گھس گئی تھی اور نکلتی نہیں تھی جس پر صحابہ نے اپنے چک سے اس کو باہر نکالے جس سے یہ دانت آپ کا شہید ہو گیا تھا مقصد یہ ہے کہ اسی غذبے میں ان کا یہ آہد تھا کہ ہم نے ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ ختم کرنا ہے تاکہ یہ نظام سارا ختم ہو جائے یہ جسمانی اذیت کی بات ہے رہی بات ذہنی اذیت تو کبھی آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ کسی سے پڑھ کر آتا ہے کبھی اس طرح کہتے تھے کہ یہ اس لیے علیہ بلّہ مطلب یوں تنگ کر رہے ہیں نیا دین بیان کر رہے ہیں کہ شادی کرنا چاہتے ہیں کبھی اس طریقے سے کہتے تھے کہ ان کو سرداری چاہیے کوئی عہدہ چاہیے اس لیے یہ یوں کر رہے ہیں بہرحال ہر طرح کی باتیں کسی کو بندہ کیا کہہ سکتا ہے جتنے ہوں اتنی باتیں یہ ذہنی اذیت کی باتیں تھیں مزید مدینہ طیبہ میں کعب بن اشرف یہودی یا اس کے ساتھ جو اور ساتھی تھے وہ بھی اس طرح کی طرح طرح کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے جس پر قرآن مجید نے نبی پاک کو بتایا کہ وہ لقتستیا بیروسلم من قبل کا آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی استحضاء کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا اس طرح علیہ السلام کو بھی تہمت لگائی کہ یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ان کے آنے کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کی ماں کو غلط کہا آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی استحضاء کی گئی حضرت نو علیہ السلام اتنا بڑا عرصہ رہے ان کے ساتھ بھی قوم نے یہی کیا تو بہرحال آپ کی بھی اگر استحصا یہ لوگ کرتے ہیں تو حقیقتاً تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں لیکن بہرحال آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر آپ صبر کریں ہم کافروں کو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی ہماری نگرانی میں ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اسلام کے بارے میں کیا سوچتا ہے ہمارا اصول ہے لئی کفرو ہم مہلت دیتے ہیں کافروں کو میں اس پر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ مہلت کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو وجہ یہ مہلت کی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات غفور رحیم ہے مہربان ہے اللہ گناہ گار کو کافر فاسق فاجر کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اسلام کی طرف آ جائیں اور انہیں عذاب نہ دیا جائے وہ عذاب سے بچ جائیں ایک تو مہلت کی وجہ یہ ہوتی ہے دوسری مہلت کی وجہ یہ ہے کہ کافر نے پھر جو کرنا ہے اپنی حد تک وہ اور کر لے پھر کہ جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نم لہم لیزداد اسما کہ ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں اور اضافہ کر تو مہلت کسی گناہ گار کو مہلت دینے کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے گناہوں سے معافی کر لے اور توبہ کرے ہم معاف کر دیں گے مہلت اس لیے دی جاتی ہے دوسری مہلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چلو پھر اس نے دنیا میں ہی رہنا ہے اور یہی مزے لوٹنے ہیں تو اور لوٹ لے پھر عذاب میں جب پکڑا جائے گا پھر تو اس کے بعد یہ مزے نہیں لوٹ سکے گا یہاں پر ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنا مقصد ہے کہ مشرقین مکہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح و نصیحت سننے کے بعد یہ باتیں کہی تھیں کہ اگر ہم غلط تھے بتوں کی بات کرنے کے اعتبار سے یا اور طرح طرح کے جو ہم کام کر رہے تھے اس لحاظ سے اگر ہم غلط تھے تو اتنے عرصے سے ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں ہے گویا کہ اپنے کفر کے دوام پر انہوں نے اپنی سچائی اور حق کو دلیل بنا لیا کہ ہم اتنے عرصے سے جو بت پرست تھے اگر ہم غلط تھے تو اللہ سے تو طاقتور ہم نہیں تھے اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا ہے دلیل بناتے رہے کہ گویا ہم ٹھیک ہیں اس لیے تو عذاب نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر جو میں اپنے لحاظ سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ساتھی بھی اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے اور ایک سال سے ہے دو سال سے ہے تین سال سے چار سال سے کوئی گناہ وہ کر رہا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا وہ یہ قطع نہ سمجھے کہ چار سال سے میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو اللہ نے نہیں پکڑا عذاب تو نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور غلط ہوتا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی بعض دفعہ انسان کو شیطان اس طرح سمجھاتا ہے کہ اگر آپ غلط ہوتے تو پھر یہ ہو جاتا ہے دیکھو بھائی ہمارے سامنے قرآن و حدیث اسی طرح موجود ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا قرآن نے جو چیزیں حلال کہی ہیں حدیث نے حلال کہی ہیں وہ حلال ہیں جو چیزیں قرآن حدیث نے حرام کہی ہیں وہ حرام ہیں ہمارے ماحول کے لحاظ سے ہماری جمہوریت کے اعتبار سے ہماری ترقی کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کے حلال کو وہ حرام کر دے یا قرآن کے حرام کو ان حلال کو حرام حرام کو حلال اس طرح کر دے جو حلال ہیں واضح چیزیں ہیں جو حرام ہیں واضح چیزیں ہیں اور اسلام نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اگر اسلام ان کو حرام قرار نہ بھی دیتا تب بھی عقل سلیم ان چیزوں کو برا سمجھتی ہے مثلا اسلام نے ڈاکہ ڈالنے کو حرام کہا ہے چوری کرنے کو حرام کہا ہے قتل کرنے کو حرام کہا ہے غیبت کرنے کو حرام کہا ہے شراب پینے کو حرام کہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر انسان اسلامی نقطۂ نظر سے تھوڑا سا سیڈ میں ہو کر بھی سوچے تو عقل سلیم بھی ان چیزوں کو جائز نہیں کہتی کہ کسی کا مال لوٹنا کیسے جائز ہے کسی کو قتل کرنا کیسے جائز ہے یا اسی طریقے سے اور جو گندے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ضرر محض ہیں اس میں نقصان ہے اور پھر اس سے ہٹ کر قرآن مجید نے جو کھانے کے اعتبار سے حلال چیزیں کہیں وہ مفید ہیں جن کو حرام کہا ہے وہ اللہ نے کتے بلوں کو کیا کرنا تھا کہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا اور بہت ساری چیزوں کو کھانے کے لحاظ سے حرام قرار دیا ہے یہ چیزیں اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں ضرر ہے اس لیے ان کو کھانا انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے اور بے شک تحقیق کر لی جائے ہم تو اپنی تحقیق کو تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا جو عجیب نسل کی دنیا ہے وہ اگر تحقیق کر لیں کہ کتے میں جراثیم ہے تو ٹھیک ہے جی ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں کتا تو سب سے اچھی چیز ہے اس کو بستر میں ساتھ سلاؤ تو ہماری دنیا مسلمان بھی ساتھ سلانے لگ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن حدیث نے حرام قرار دی ہیں وہ حرام ہے اور ان میں ضرر ہے انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہے دیکھو قرآن مجید نے قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا ستار میں پارے سورہ انبیاء میں اس میں ساتھ یہ فرمایا ہے کہ لین اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين کہ بھائی یہ تم قربانی کر رہے ہو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ کے نام پہ اس پہ ذبح کرو اور اس کا گوشت کھاؤ اس کی کھال اگر تم خود استعمال کرنا چاہتے ہو جائز ہے خود استعمال نہیں کرتے ہو تو کسی غریب کو صدقہ کرو یعنی کہ یہ گوشت تم نے کھانا ہے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہے اللہ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا اس کے پٹھے یہ چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی نہ اللہ کو چاہیے بلاکی نہ لہو تقوام ان کو تم سے دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات کتنا مانتے ہو مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں حلال کہیں جو جانور حلال کیے اس میں انسان کا فائدہ ہے اور جو چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں ان میں انسان کے لیے ضرر ہے تو جو عقل سلیم ہے نا اسلام سے ہٹ کر بھی سوچے کہ کسی کو قتل کرنا کیسے جائز ہے یہ شراب پی کر لوگ پاگلوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز ہے گندی چیز ہے شراب کی حقیقت کو آپ کہ ایک اچھی خالص صاف ستھری عمدہ غذا جو انگور ہو یا کھجور ہو یا جو بھی چیز ہو جو بھی پھل ہو اس کو بند کر کے ترکا دیا جاتا ہے اس کو گند بنا دیا جاتا ہے پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں پھر کیڑوں کے بعد اس کو نچوڑتے ہیں وہ کیڑوں کا جو ارک ہے اس کا وہ جو گند ہے یہ شراب ہوتا ہے اور جو انسان اس کو بڑا جناب سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو چیز گندی ہے نا وہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اور جو چیز اچھی ہے اسلام نے اس کو حلال کرا دیا ہے تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی گناہ کر رہا ہے ہے وہ مسلمان کوئی گناہ کر رہا ہے والا بصیرہ وہ انسان خود سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میری خلوت اور میری جلوت کتنی پاک صاف ہے انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے اور دو چار سال سے اس کے اوپر پکڑ نہیں آئی اللہ کی طرف سے بس وہ رسوا نہیں ہوا اس پر ذلت کا فیصلہ نہیں ہوا وہ اس گناہ میں اس کو کچھ کہا نہیں گیا تو یہ شخص یہ سمجھے کہ جو میں دو چار سال سے گناہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے پکڑا نہیں گیا ہرگز ایسی بات نہیں ہے جو قرآن حدیث نے گناہ قرار دیا ہے دوستو وہ گناہ ہے اور اس میں میں پکڑ اگر تاخیر ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ یہ شخص اس گناہ سے معافی مانگ لے اور اس گناہ سے باز آ جائے یہ مہلت دی جا رہی ہے انسان کو اللہ پاک زلیل ہونے سے بچاتا ہے قرآن مجید نے اعلان کیا ولی اللہ عزت ولی رسول ہی اللہ ہی کے لیے عزت ہے سب سے پہلے تو پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے عزت ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان والے کو عزت والا بنایا ہے اب عزت یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی گناہ اور غلطی صادر ہوتی ہے تو اولا اللہ پاک اس کو چھپاتے ہیں پردہ پوشی کرتے ہیں اور قرآن حدیث ہے بلکہ وہ دعا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اللہم ستر عیوبنا غفر ذنوبنا اے ستار اللہ پاک کا نام ہے ستار کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا اے پردہ پوشی کرنے والی ذات میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کر اور گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ نے ایمان والے کو عزت دی ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ شروع میں اس کو چھپاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ کی معافی کر لے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جو دائیں بائیں کندھوں پر یہ کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہیں دائیں کندھے والا فرشتہ امیر ہے بائیں کندھے والا دائیں کندھے والے کے ماتحت کام کرتا ہے بائیں کندھے والا گناہ لکھتا ہے دائیں کندھے والا نیکی لکھتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کرنے والے امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ میں اس بندے کا گناہ لکھ لوں یا نہیں تو وہ امیر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نہ لکھو مومن ہے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے استغفار کر لے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو پھر آپ کو مٹانا پڑے گا انتظار کرو وہی گناہ دوبارہ کرے پھر بھی نہیں لکھا جاتا وہی گناہ تیسری مرتبہ کرے اور توبہ نہ کرے تو پھر اس کے بعد یہ گناہ لکھا جاتا ہے باقی بات انشاءاللہ کل کریں